ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا جیسا فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت